امت اسٹوڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے میں بتاؤں کے پاتے آنے پہلو کر جن کے بازو جن کے چہرے بہراتے شمدو کا مر میں فضاؤں کے چہلے رو پاتے آنے پہلو کر جن کے بازو جن کے چہرے بہراتے شمدو کامر رشت گانے کر بھائی تمہاری منتظر رسم گانے کر پالا ہے دل تمہاری منتظر دستے ہیں در کو میری اللہ کے تحقین و جان امت مسلمہ کی حالت اور غم میں امت اسٹوڈیو برابر شریک ہے وانا آپریشن کے بعد سے مجاہدین آزاد قبائل کی طرف سے نشر کی گئی پیغامات کو ترتیبوار عمومی فائدے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحق شیطان اخرس حق بات سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے نئے آنے والے پودیوں کو آمدید پاکستان ہمارا وطن ہے اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا ہمیں ہندوستان سے الگ ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی یقیناً وہ دو قومی نظریہ تھا جس کی بنا پر مسلمان ایک قوم اور ہندو سکھ وغیرہ دوسری قوم کہلائی مذہب عقیدہ اور دین کی بنیاد پر عظیم ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے مسلمان چاہتے تھے کہ ان کی الگ ریاست ہو جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنے رب کے حضور جبین نیاز کو رگڑتے ہوئے انہیں کسی کے دباؤ کا خوف نہ ہو اور وہ عادل و انصاف امن و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں آج بھی ہمارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو تحریک آزادی میں پیش پیش رہے اور آج بھی جب کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں ان کے کانوں میں یہ نعرہ جب گونجتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو جذبہ جہاد سے ان بزرگوں کا روا روا مسترب ہو جاتا ہے اور ان کے دل ایک پرکیف لذت سے بھر جاتے ہیں اور اس زمانے کے مظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہندوؤں اور سکھوں نے اسلامی پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والوں کی پوری پوری ٹرینیں جلا دی اور کرپانوں کی انیوں سے ان کے بچوں کو داغ داغ کر شہید کر دیا یہ ہندوؤں کے ظلم کی تاریخ ہے یہ سکھوں کے ظلم کی تاریخ ہے جسے گیند بلہ اور اداکاراؤں کے پائل کی جھنکار سے نہیں بلایا جا سکتا پوری قوم کو غدار پرویز مشرف الو بنانا چاہتا ہے لیکن الحمد پوری قوم خود فراموش نہیں ہے امریکہ اور پاکستان کی دوستی ایک بے وفا معشوق اور نامراد عاشق کی کہانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی جب بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو امریکہ ایسے ناز و نخرے اور ادا سے پاکستان کو گلے لگاتا ہے جس پر اچھے اچھے دانش مندوں کو خلوص کا شبہ ہونے لگتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی ضرورت اور مفاد پورا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے اور بیچارہ پاکستان ایک نامراد عاشق کی مانند سب کچھ لٹا کر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور منہ کھولے آنکھیں پھاڑے دیکھتا رہ جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں سن پینسٹھ اور سن اکہتر کی جنگ میں بھارت کے اتحادی روس تو اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے لیکن پاکستان کا حلیف امریکہ نہیں پہنچ پاتا اور افسوس ہے کہ وہ آج تک نہیں پہنچ سکا ورنہ ہمارے غدار حکمرانوں کو امریکی بحری بیڑے میں رنگ رلیاں منانے کا ایک موقع ضرور مل جاتا نتیجہ وہی ہے کہ پاکستان کفے افسوس ملتا رہ جاتا ہے اور بے وفا معشوق اپنی راہ لیتا ہے اور اسے روتا ہوا چھوڑ جاتا ہے لیکن امریکہ اپنا مقصد پورا کرتا رہتا ہے معلوم نہیں پرویز کا حافظہ اتنا کمزور اور دماغ اتنا ناٹ ایکٹیو کیوں ہو چکا ہے جب اس نے نواز حکومت پر ڈاکہ ڈالا تھا تو امریکہ نے صاف لفظوں میں پرویز حکومت سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا اور تجارتی اقتصادی اور دفاعی پابندیاں لاگو کر دی تھیں کیونکہ یہ فوجی حکومت تھی لیکن جیسے ہی گیارہ ستمبر کا کفر کو دہلا دینے والا حملہ ہوا صدر بش امریکہ اور کافروں کی لمبی ناک کٹی تو فوراً امریکہ نے اپنے پالتو غلام پرویز مشرف کی خدمات حاصل کر لی اور مظلوم افغانیوں اور بے گناہ مجاہدین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی اور عمارت اسلامیہ لہو لہو ہو کر گر پڑی اور اس بہتے لہو میں غدار مشرف نے بھی خوب ہاتھ رنگا اور اسلامی پاکستان کے خزانے ہوائی اڈے اور دفاعی مراکز کے دروازے اپنے آقا کے لیے کھول دیے پھر مسلمانوں کی دولت اور مسلمانوں کی قوت اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف استعمال ہوئی ہر فوجی خصوصاً اور دوسرے مسلمان عموماً جو گونگے شیطان کی مانند حق بولنے سے خاموش رہے مسلمانوں کے اس قتل عام اور خالص اسلامی حکومت کی تباہی میں برابر کے شریک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر زمین و آسمان والے سب کے سب ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے پر متفق ہو جائیں تو اللہ جل شانہ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے اے نئے آنے والے فوجیوں ہم تمہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے قبائلی بھائیوں سے مت لڑو اور ہمارے خلاف جنگ مت کرو آخر بتاؤ تو صحیح تم ہم سے کیوں لڑنا چاہتے ہو ہمارا قصور کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے ہم اس ملک کے سچے خادم ہیں ہم اس ملک کے اساسی نظریات کے محافظ ہیں ہم نے ہی اس وطن عزیز کی خاطر عظیم قربانیاں دی وہ ہم ہی تھے جو انگریزوں اور روسیوں کے خلاف برسر پیکار رہے ورنہ روس پاکستان کے گرم پانیوں پر قبضہ کر لیتا آج بھی ہم امریکیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم خون کے آخری قطرے تک اپنے دشمنوں سے لڑیں گے اور ان سے تعاون کرنے والوں کو بھی نہیں بخشیں گے انشاءاللہ اللہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امریکہ یہاں صلیبی جنگ کے لیے آیا ہے اور اس کے حملے صرف مسلمانوں پر اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ سلیب کو بلند کیا جائے اور ایک عیسائی شہنشاہیت قائم کی جائے پھر مسلمانوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جائے چنانچہ جو بھی امریکی پرچم تلے اس کا اتحادی بن کر اس کی صف میں کھڑے ہو کر جنگ کرے گا وہ شریعت کی روح سے کافر اور مرتد ہے فرمانے باری تعالی ہے اور جو تم میں سے ان کافروں سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی کافروں میں سے ہوگا اے فوجیو اگر تم اس پیغام کو نہیں سمجھتے تو الحمد للہ وانا آپریشن کے مردار تمہارے لیے بہترین عبرت ہیں شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کو جائز اور حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے اور جو کسی دنیاوی غرض مجبوری یا خوف کی وجہ سے اس جنگ میں شریک ہوتا ہے وہ فاسق ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ کی جائے اور جہنم اس کا ابدی ٹھکانہ ہو اے دوستو یہ دو صفحے ہیں ایک اللہ والوں کی صف ہے دوسری امریکہ برطانیہ اور اس کے بدماش اتحادیوں کی صف ہے ہم تمہیں توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اگر تمہاری آنکھیں دیکھنے سے کان سننے سے اور دل و دماغ سوچنے سمجھنے سے محروم ہو چکے ہیں تو ہمیں تم سے کوئی شکوا نہیں بس یہ ایک نصیحت ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کا خون مت کرو تم ہمارے بھائی ہو لیکن اگر تم امریکیوں کی صف میں کھڑے ہو گے تو تمہارا قتل ہمارے لیے جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آبا اور بھائیوں کو بھی دوست مت بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں اور جو اس حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے دوستی کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں ہم اگرچہ اسلحہ دفاع اور وسائل کے اعتبار سے کمزور ہیں لیکن الحمد ہم برحق ہیں ہم اگر تمہاری گولیوں سے مارے جائیں گے تو ہم شہید ہوں گے لیکن اگر تم ہماری گولیوں سے مارے جاؤ گے تو تم مردار ہوگے اب راستہ تمہارے سامنے صاف ہے امریکہ کے پرچم تلے کھڑے ہو کر مردار ہوتے ہو یا اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر غازی بنتے ہو یا شہید نصر من اللہ و فتح قریب مدد اللہ کی طرف سے ہے اور فتح قریب ہے تقری ماؤں کی آگے سنو کی تم سے کہتی ہیں درندوں کے تسلط میں وہ بہنے راہ تکتی ہے تڑپتی اور لٹی وہ بیٹیاں آنسو بہاتی ہے نہ جانے اپنی جانوں پہ ستم وہ سہتی ہے وہ جن کے سامنے قسمت کی ہر سو قسمتیاں بکھری وہ تم سے پوچھتی ہے روز جوتی کی ہے مرتی ہے تقاضا ہے ہمیت کا کہ اٹھو ساتھیوں اٹھو فریضہ ہے یہ غیرت کا کہ اٹھو ساتھیوں اٹھو تقاضا ہے ہمیت کا کہ اٹھو ساتھیوں اٹھو فریضہ ہے یہ غیرت کا کہ اٹھو ساتھیوں اٹھو اگر اب بھی نہ اٹھو گے تو پھر کب ہوش آئے گا تمہارے جج غیرت تو پھر کب جوش آئے گا اگر اب بھی نہ اٹھو گے تو پھر کب ہوش آئے گا تمہارے جج غیرت تو پھر کب جوش آئے گا تقاضا ہے حمیت کا یہ کیا ظلم ہے محترم بھائیوں اور سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم اس خط کے ذریعے اپنی حکومت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کو ہمارے ساتھ نہ لڑائے کیونکہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارا خدا رسول اور کتاب ایک ہے پاک فوج تو ہماری محافظ ہے ہم اسے اپنا دشمن نہ پہلے سمجھتے تھے اور نہ اب تصور کرتے ہیں ذرا دشمنوں کی عیاری اور اپنوں کی سادگی دیکھیے انگریزوں کی سیاست ہے لڑاؤ اور حکومت کرو چنانچہ امریکہ عراقیوں کو عراق میں افغانیوں کو افغانستان میں اور پاکستانیوں کو پاکستان میں لڑا رہا ہے چنانچہ اب ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ باہم دستوں گریبان ہیں وانا میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے ہمارے گھروں کو پرویز مشرف کے فوجیوں نے ایسے مسمار کیا جیسے اسرائیلی فوجی فلسطین میں کرتے ہیں معصوم بچوں پاک باد عورتوں بوڑھوں اور غریب لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی آج وانا اور کلوشا کی آبادی اور در و دیوار ویران ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قدیم زمانے کے کھنڈرات ہوں اور دوسری طرف پاک فوج کو زبردست جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہمیں کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ امریکہ دور کھڑا ہماری حماقتوں کو دیکھ کر دانت نکال رہا ہے اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اس لیے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑا کر ہم پر کامیابی سے حکومت کر رہا ہے اور ہم سے ہماری غیرت و حمیت کے خلاف کام کروا رہا ہے جیسے کہ مشرقین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے کیا تھا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مشرقین مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اسے ایک سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس انعام کی لالچ میں ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کر سکے لیکن ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو ستانا انہیں تکلیف دینا اور ان کا تعاقب کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج یہی کافروں کا کام ہماری فوج کر رہی ہے وہ پورے پاکستان میں مجاہدین اور ان سے محبت کرنے والوں کا پیچھا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ غدار پرویز کی حکومت نے طالبان کی خالص اسلامی حکومت جو سراسر پاکستان کے مفاد میں تھی کو امریکی اشارے پر تباہ و برباد کروایا جس کے نتیجے میں آج افغانستان میں ہمارے دشمن ہندوؤں کی جڑیں مضبوط و مستحکم ہو چکی ہیں وہاں انہوں نے فوجی اڈے اور فحاشی کے مراکز قائم کر لیے ہیں یعنی پہلے ہماری سرحد پنجاب کی طرف سے غیر محفوظ تھی اب مغربی سرحدیں بھی غیر محفوظ ہو چکی ہیں پھر امریکی اشارے پر مجاہدین کی گرفتاری شروع کر دی گئی ان مجاہدین نے اسلامی عمارت کے سقوط کے بعد پاکستان کو اپنا برادر ملک سمجھ کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں پناہ لی تھی وہ غیر مسلح تھے چھپ چھپا کر وہاں وقت گزار رہے تھے انہوں نے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا لیکن پاکستان کی موجودہ اسلام و مسلمان دشمن حکومت نے ان اسلامی ہیرو کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا جن کی تعداد چھ سو سے زائد ہے اسی پر بس نہیں بلکہ پاکستان کے محسنوں کو بھی قوم کے سامنے رسوا کیا گیا اور انہیں ڈی بریفنگ اور تحقیقات کے نام پر امریکی حکام کے تابع کر دیا گیا ان میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کے ساتھی خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں اور پاکستان کی شہرت کشمیر جس کے لیے ہزاروں جانی و مالی قربانیاں دی گئیں کو مہارت کے حوالے کر دیا گیا اور اب قوم کو کرکٹ میچ میں غافل کر کے شہدا کے خون سے غداری کی جا رہی ہے اسامہ کے نام پر پورے ملک کے امن کو گروی رکھ دیا گیا ہے کبھی ان کو چترال میں کبھی بلوچستان میں اور کبھی قبائل میں گرفتار کیا جاتا ہے زخمی کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے زندہ کیا جاتا ہے حاصل یہ کہ جہاں پرویز کا آقا اشارہ کر دیتا ہے وہاں پاک فوج کو القاعدہ طالبان اور اسامہ کی تلاش میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ مقامی لوگوں کے ہاتھوں مر کر عبرت بن جاتے ہیں آخر یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ ایک آزاد حکومت کا طریقہ کار ہے کیا فوج جیسے عظیم ادارے کو یوں غیروں کے ہاتھوں غلام بنایا جاتا ہے فوج ہر قوم کی عظمت عزت اور حفاظت کا نشان ہوتی ہے اور وہ دشمنوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے ہر زندہ اور غیرت مند قوم اپنے محافظوں کی قدر کرتی ہے لیکن معلوم نہیں اس مملکت خدا داد پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ بے شمار قربانیوں کے بدلے حاصل کیا گیا یہ ملک اپنے ہی نااہل اور نالائق اور غیرت و حمیت سے خالی حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے دانش مندوں کا یہ قول سو فیصد سچ ثابت ہو رہا ہے کہ جس قوم کا اعتماد اپنے محافظوں پر سے اٹھ جائے تو اس قوم کی تباہی یقینی ہے اس حال تک پاک فوج جیسے عظیم ادارے کو کس نے پہنچایا ہے تو جواب آسان ہے کہ وہ ہمارے وطن کا ناجائز صدر پرویز مشرف ہے جو مسلسل پاکستانی موقف سے ہٹ رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے اس کی جی حضوری اور فرما برداری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ایک آزاد و خود مختار ملک نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی ریاست ہے جس پر انہوں نے ایک کالے زر خرید غلام کو مسلط کیا ہوا ہے چنانچہ پرویز اب ہمارے علاقے وزیرستان میں اپنے جاسوسوں اور سرکاری اہلکاروں کے ذریعے دینی حمیت قومی غیرت اور مذہبی فرائض کا سودا کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بھائیوں کو ہمارے خلاف لڑانا چاہتا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دشمن کی عیاریوں اور سازشوں سے ہوشیار رہیں اور آپس میں مل جل کر محبت اتحاد اور ایک ہو کر رہیں اور امریکہ کی اس غلام حکومت کے کسی قسم کے فریب اور دھوکے میں آ کر اپنے بھائیوں سے برس پیکار نہ ہو اور ایسا کیوں ہو کیا ہم نے مستقل حکومت کا اعلان کیا ہے کیا ہم نے حکومتی آئین اور قوانین کی خلاف ورزی کی ہے کیا ہم نے بغاوت کی ہے کیا ہم نے پاکستان کی اسلامی نظریات کی مخالفت کرنے والوں کو پناہ دی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تلاشی یہ حملے اور پوری دنیا میں ہمیں بے عزت اور بدنام کیوں کیا جا رہا ہے اگر ہمیں اپنے وطن پاکستان سے محبت نہ ہوتی تو ہم اپنے فرزندوں جو حساس ملکی تنصیبات پر موجود ہیں سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ وہ ان تنصیبات کو نقصان پہنچائے لیکن ہم پرویز کی دشمنی میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے کیونکہ دشمنان دین و وطن بہت جلد ختم ہو جائیں گے لیکن پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ سن کر انتہائی حیرت ہوگی کہ پاک فوج کے جن ایماندار مسلم جوانوں نے وانا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑنے سے انکار کیا انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا ایسے غیرت مند فوجی جوانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے پاکستان کی تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے کہ وہ ان فوجیوں کی باعزت رہائی کے لیے ہر ایوان حکومت میں مطالبہ کریں ورنہ ایسے حالات و اقدامات یقیناً اس مملکت عطیہ خداوندی کو بہت جلد تباہی کی طرف دھکیل دیں گے تمام سیاسی و مذہبی شخصیتوں اور علماء کرام سے ہماری خصوصی درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور پیارے وطن پاکستان کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اللہ جانتا ہے کہ ہم نے جب سینکڑوں فوجی اپنے ہاتھوں سے قتل کیے تو ہمیں انتہائی افسوس ہوا کیونکہ یہ ہمارے بھائی اور بیٹے ہیں لیکن مجبوراً انہیں قتل کرنا پڑا کیونکہ وہ سلیبی اتحادی اور عیسائیوں کے ساتھی ہیں اس لیے اس وقت فوج کو مارنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ہم پر فرض تھا اللہ رب العزت کا فرمان ہے اے مومنوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ وہ آپس میں دوست ہیں اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا بلا بیدار طوفانوں کا دھارا ہو ستم کے کے ہر قدم کو روکنا ہے بڑھ قوت سے منافق کی قیادت اب نہ مسلم کو گوارا ہو تقاضا ہے حمیت کا کہ اٹھو کے اٹھو چاسیوں ہے یہ غیرت کا کہ اٹھو اٹھو اٹھو نظر کمن بدلو زمانے کا چلن بدلو تمنا ہے اگر پھر آج پل اپنا ستارہ ہو لٹیروں اور چوروں کی قیادت ہم نہ مانیں گے پتا دین حق ہو جو وہی پائک ہمارا نہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے شہیدوں کے نہاتوں میں گرے پھر تمہارا ہو تقاضا ہے حمیت کا کون برحق ہے خوفناک حالات خطرناک نتائج محترم علماء کرام و سرداران قبائل اور اسلامیہ نے پاکستان اس وقت عالم اسلام انتہائی بے چارگی اور کسم پرسی کی حالت سے گزر رہا ہے برے حالات اور خطرناک انجام منہ کھولے مسلمانوں کے انتظار میں ہیں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے قیدی بنا لیا جائے مسلمان عورتوں بچوں اور ماؤں بہنوں کو برسر عام ننگا کیا جائے رسوا کیا جائے تو بھی کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا غیر تو غیر اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان خوفناک حالات اور خطرناک نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہود نصارہ مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں مسلمان تو یہ کہتے ہیں لکم دین و کم ولی دین یعنی ہر کوئی اپنے عقیدے اور دین میں آزاد ہے لیکن کفری طاقتیں مسلمانوں کو یہ حق دینے کو تیار ہیں نہ ہی انہیں عزت کی زندگی گزارنے کی اجازت دیتے ہیں ہاں اگر کوئی ان کی اطاعت و فرما برداری کا وعدہ کرے اور وفاداری قدم بھرے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو تو وہ اسے لوگوں کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں حالانکہ وہ در حقیقت ننگ انسانیت اور ملت و قوم کی پیشانی پر ایک سیاہ انمٹ دبا اور داغ ہوتا ہے اس کی زندہ مثال پرویز مشرف ہے پرویز کے ظلم و ستم کی تاریخ انتہائی طویل اور سیاہ ہے یہاں صرف ان مظالم کا ذکر ہوگا جن کا تعلق وزیرستان سے ہے پرویز نے پہلے ہزاروں افغان مسلمانوں کا خون چوسا اور اب وہ قبائلیوں کا خون پینا چاہتا ہے چنانچہ اس غدار نے خصوصی طور پر وزیرستان کو تین سالوں سے مسلسل جبر و تشدد کے نشانہ بنایا ہوا ہے سر کی خیل میں چھبیس جون دو ہزار دو بروز منگل اعظم ورسک نامی علاقے میں ایک فوجی آپریشن کیا گیا اس کارروائی میں چالیس کے لگ بھگ فوجی جوان مردار ہوئے انگور اڈا میں فوج نے کارروائی کر کے کئی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تقریباً بیس مقامی لوگوں لوگوں کو کو گلی کوچوں سے پکڑ کر ان ان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا پھر غریب ایک ایک لاکھ روپے رشوت لے کر رہا کیا گیا اور ان سب کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا اس حملے میں کافی سارے فوجی مارے گئے کلوشا میں حاجی شریف اور نور اسلام دونوں بھائیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا نزدیک ہی ایک ہسپتال تھا اسے کر زمین کے برابر کر دیا گیا جس سے مقامی قبائلیوں میں اشتعال پھیل گیا اس واقعے کے دو ہفتے بعد براہ راست اسلام آباد سے سترہ ہیلی کاپٹروں نے آ کر ایک قبائلی کے گھر کا محاصرہ کر لیا ان میں چھ امریکی ہیلی کاپٹر بھی تھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پاک فوج ایمان تقوی جہاد فی اللہ کا خزانہ لے کر ہندوستان کو فتح کرنے نکلی ہو اس آپریشن کا نتیجہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور وہ چوہا بش کی بیچارے پرویز کو شاباش تھا اس واقعے نے قبائلیوں کے غیظ و غضب میں خوب اضافہ کیا اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے پرویز کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی توہین خوب ظاہر ہوتی ہے قبائلی مجاہدین کے شبہ میں گاڑیوں پر فوج نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں تیرہ غریب قبائلی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے پھر ان طرف شدہ جانوں کی توہین کرتے ہوئے غدار پرویز نے ایک لاکھ اور اس کے چھوٹے نے ایک ایک لاکھ روپے ان مقتولین کو دینے کا اعلان کیا حالانکہ ایک مسلمان کی دیت دس لاکھ سے زائد بنتی ہے لیکن انسانی جانوں کا مذاق اڑانا درندہ نما انسانوں اور حیوان صفت لوگوں کی عادت رہی ہے سولہ مارچ دو ہزار چار بروز منگل پاک امریکی اتحادی فوج نے قبائلی عوام پر ایک بھرپور حملہ کیا کیونکہ بش کی مسکراہٹ اور کولن پاول کے شاباش کے حصول اور کرسی کی بقا کے لیے ضروری ہے دس روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں تین سو سے زائد فوجی مردار ہوئے حکومت پاکستان نے انتقام ساٹھ سے زائد مکانات گرا دیے اس جنگ کے دوران لوگوں کو محبت و رحم اور اخوت اسلامی کا درس دینے والی فوج نے ایک ٹیکسی اور فلائنگ کوچ میں سوار تمام قبائلی بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو ہیلی کاپٹر کی فائرنگ سے شہید کر دیا صرف ایک خاتون زخمی حالت میں زندہ بچی یاد رہے کہ پاک فوج کے مظالم اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے بلکہ پچھلے ماہ ڈھائی ہزار فوج امریکہ کی مدد کرنے کے لیے عراق روانہ ہو چکی ہے یہ فوج پہلے وانا آئی پھر وہاں سے انہیں بگرام افغانستان منتقل کر کے عراق پیش دیا گیا جہاں یہ فوج جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے امریکی جھنڈے تلے مظلوم عراقیوں کا قتل عام کرے گی اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلے گی ڈوب مرنے کا مقام ہے اے فوجیوں ڈوب مرنے کا مقام ہے غلامی کی حدیں ہوا کرتی ہیں کتنی بےغیرتی کی بات ہے جبکہ کافر ممالک اپنی اپنی افواج عراق سے نکال رہے ہیں پاکستان جیسا اسلامی ملک اپنی فوج عراق بھیج رہا ہے افسوس وانا آپریشن میں بدترین شکست اٹھانے کے بعد قبائلیوں نے حکومت کی صلح کی درخواست قبول کی پھر حکومت اور قبائل میں ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق طرفین سے جنگ بندی ہو گئی لیکن صلح کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ انتظامیہ نے تلاشی اور آپریشن کا سلسلہ شروع کرنے کی کوششیں تیز تر کر دیں اور دوبارہ سے قبائلی لشکر ترتیب دیے جو کہ سراسر معاہدے کی خلاف ورزی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگر کافر معاہدہ توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں رکھنا ڈالیں تو تم لوگ کفر کے سرداروں سے جنگ کرو چنانچہ اب ہم حکومت کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے اور پاک فوج کے نوجوانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک نہ کروائے یہ ان کی دنیا و آخرت کی تباہی کا باعث ہے اور مسلمانوں کو لشکروں میں تقسیم کر کے نہ لڑائے ان غلط حرکات کی وجہ سے جو سراسر معاہدہ معاہدے کے خلاف ہیں اگر دوبارہ جنگ شروع ہو جائے تو شاید یہ پورے پاکستان میں پھیل جائے اور رکنے کا نام نہ لیں دنیا جانتی ہے کہ قبائل نے کبھی بھی بے غیرتی اور بے ایمانی کا مظاہرہ نہیں کیا ہماری تاریخ روشن اور تابناک ہے ہم نے ہمیشہ اسلام اور وطن کے لیے قربانیاں دی لیکن بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ذبح کر رہی ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ یہ ایک مقدس جہاد ہے پورے پاکستان کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ پاک فوج قبائل میں ظلم کر رہی ہے ان کی موت ناحق اور مردار موت ہے جبکہ ان کے مقابلے میں مارے جانے والے شہید ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنے دین خاندان مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے یاد رکھو ہم اپنے وطن اور دین کے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتے اور ہم ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو امریکی سفارت خانوں سے ڈالر لے کر اپنے ایمان اور وطن کا سودا کرتے ہیں خدا را اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو شیطانی دھوکوں میں آ کر داغدار نہ کریں اے مسلمانوں آپ خود فیصلہ کریں کہ امریکہ ظالم ہے یا مسلمان اور امریکہ کا ظلم اور مسلمانوں کی مظلومیت بالکل ظاہر ہے تو آپ کیوں ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں اور کافر کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اے مسلمانوں آؤ اور اللہ کی صف میں کھڑے ہو جاؤ اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اللہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ دو جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اے مسلمانوں اللہ کے نیک بندوں کا پیچھا مت کرو اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر اپنے اور اپنے دین کی مدد کرو تاکہ تم اپنے رب کے ہاں سرخ رو ہو سکو ورنہ کل امریکہ تباہ ہو جائے گا اور تمہاری تاریخ بھی غداروں کی مانند سیاہ ہو جائے گی اپنی زرین تاریخ کو غداری کے دھوئیں سے کالا مت کرو الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد کامیاب و کامدار و کامران و کامران الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد انتخاب کرو کفر یا اسلام ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے جہاد ایک افضل ترین عمل ہے اللہ جل شاہ نے مجاہدین کو دوسرے مسلمانوں پر فضیلت و برتری عطا فرمائی ہے کسی بھی اسلامی ملک کی فوج مجاہدین کہلاتی ہے سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے اور جس کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان کی فوج اس نظریے اور نعرے کی روح سے اسلامی فوج کہلاتی ہے اور عالم اسلام اس اسلامی فوج سے بہت ساری توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے کیونکہ اس فوج کا شعار اور ماٹو ہی ایمان تقوا جہاد پی سبیل اللہ ہے غالباً کسی بھی ملک کے فوجیوں کا یہ شعار نہیں ہے ہر فوجی اپنے سر پر رکھی ٹوپی پر لکھے ہوئے ان نقوش کو شاید ضرور پڑھنا جانتا ہوگا تو اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ پر ضرور غور کرے لیکن اس کے برعکس پاک فوج کے اکثر افسران اپنے شعار سے بیزار نظر آتے ہیں جنرل یحییٰ خان کی ذنا کاری شراب نوشی اور جنرل نیازی کی بزدلی اور کم ہمتی پاک فوج کی تاریخ کا ایک سیاہ اور بدترین باب ہے بڑے افسران کے کردار سے چھوٹوں کی تربیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے انہی کم ہمت اور غدار جرنیلوں میں ایک نام پرویز مشرف کا ہے جس نے پاک فوج کی تاریخ پر کالک پھیر کر رکھ دی ہے اس نے باوجود فوجی ہونے کے اتنی بغیرتی اور بے حمیتی کا مظاہرہ کیا ہے جس کی امید کسی سول رہنما سے بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستانی ہونا پوری دنیا میں ایک گالی بن چکا ہے جس کی زندہ مثال امریکی عدالت میں امریکی وکیل کا ایمل کانسی رحمہ اللہ کے مقدمے میں یہ بیان دینا ہے پاکستان کے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کر دینا عجیب بات نہیں ہے کیونکہ پاکستانی تو اس سے بھی کم قیمت میں اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں اس جملے پر ناراض ہونے یا پا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا ناجائز صدر اور اس کی کابینہ کے اراکین اور ہم نوا ہمیشہ اس امریکی وکیل کے قول کو سچ کر دکھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں چند ہزار ڈالروں کے بدلے پرویز اور اس کے بی جمالو قسم کے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کو امریکہ کے حوالے کرتے رہے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیے ہیں اور ہر وقت جناب علی بش اور اس کے مقدس فرامین اور احکامات کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں اور ہر لمحہ ان کے دل اس بات سے گھبراتے ہیں کہ کہیں بش صاحب ناراض نہ ہو جائیں حالانکہ اللہ جل شانہ جو ہم سب کا خالق ہے فرماتا ہے اور ہرگز آپ سے اے نبی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم خود ان کے دین میں داخل ہو جاؤ اے فوجیو تم ذرا اپنے آپ کو دیکھو تم کتنی ذلت و خاری کی زندگی گزار رہے ہو اور تم کتنی بیچارگی اور کمینگی کی حالت میں جی رہے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کیا ذرہ بر حیا اور غیرت کی جگہ تمہارے دل و دماغ میں باقی نہیں رہی تم نے ہم قبائلیوں کو مسلسل تین سالوں سے تختہ مشق ستم بنا رکھا ہے تم نے سر کی خیل اعظم ورسک میں حملہ کیا تم نے انگور اڈے میں حملہ کیا تم نے کلوشا میں حملہ کیا تم نے وانا آپریشن کے نام پر منہ کی کھائی اور تم نے صلح اور معاہدے کے نام پر میں مسلمانوں کے ساتھ مسخرہ بازی کی پھر رجسٹریشن کے نام پر تم نے ہمیں پریشان کیا حالانکہ یہ شرط معاہدے میں شامل ہی نہیں تھی لیکن تم مسلسل شور مچاتے رہے اور تم نے آسمان سر پر اٹھائے رکھا قبائل کے علاوہ تم نے پاکستان کو بھی تباہی سے دوچار کیا ہے پاکستان کے دو ٹکڑے تمہاری وجہ سے ہوئے کشمیر اور کارگل پر سودا بازی بھی تم ہی نے کی تم ہی نے اپنے ہوائی اڈے دفاعی ساز و سامان اور ہر قسم کے تعاون کا دروازہ امریکہ کے لیے کھول دیا تاکہ لاجسٹک سپورٹ میں کسی بھی قسم کی کوتا ہی باقی نہ رہے پھر افغانستان کے بچوں عورتوں اور مسلمانوں کو بارود میں نلا دیا گیا ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان در بدر ہوئے ہزاروں حافظ قرآن اور علماء دین مزار شریف دشت لیلا قلعہ جنگی اور شبرغان میں تمہاری وجہ سے شہید ہوئے اور وہ تم ہی تو ہو جو صومالیہ میں مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ گئے تھے اور آج بھی وہ تم ہی ہو جو عراق میں امریکیوں کے شانہ بشانہ نہتے عراقی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو حالانکہ دیگر کافر ممالک اپنی اپنی فوجیں عراق سے نکال رہی ہیں اے مسلمانوں کا خون پینے والے فوجیوں اے امریکی جنڈے تلے جہنم کی راہ پر گامزن لوگو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے دلوں کو ٹٹولو کیا تم یہ سب بدامہ لیا صرف تین چار یا پانچ ہزار روپے کے لیے نہیں کرتے ہو اے پاک فوج ذرا ہوش کے ناخن لو افسوس کہ تم چند ہزار روپوں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو دنیا میں تمہارا ذلیل و خار ہونا تو مذکورہ والا واقعات اور اس کے بدلے میں حاصل شدہ تنخواہ سے ظاہر ہے لیکن قیامت کے دن تم اس خدا کو کیا جواب دو گے جو ان دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا یعنی کافر ہوگا اور یقیناً اللہ رب العزت ظالموں کی رہنمائی نہیں فرماتا پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشى مع ظالم ظالم ليقويه وهو يعلم أنه فقد خرج من الإسلام جو شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ساتھی ظالم ہے باوجود اس کے وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے کیا تم نہیں جانتے کہ امریکہ ظالم ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اقوام متحدہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف فیصلے کرتی ہے کیا تم نہیں سمجھتے کہ پرویز ایک بدبخت اور خبیص انسان ہے جس کا کوئی ایمان ہے اور نا عہد یہی تو ہے جو یہودیوں کی طرح جو انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے علماء کو قتل کروا رہا ہے اسی نے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدیانوی رحمہ اللہ کو قتل کروایا اسی نے حضرت مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ کو قتل کروایا اسی نے حال ہی میں حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامز رحمہ اللہ کو حق گوئی کی پاداش میں شہید کروایا مفتی صاحب رحمہ اللہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین تھے انہوں نے جب سے غاصب و ظالم امریکہ کے خلاف فتوا دیا تھا امریکہ ان کا جانی دشمن بن چکا تھا لیکن حالیہ وان آپریشن میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس نے پرویز کی جلتی پر تیل کا کام کیا جو بالآخر حضرت کی شہادت پر منتج ہوا اللہ حضرت رحمہ اللہ کی شہادت کو قبول فرمائے اور تمام شاگردوں اور ان کے متعلقین کو اس غدار قاتل کے خلاف جہاد کے لیے تیار و قبول فرمائے آمین حالیہ وانا آپریشن میں حضرت رحمہ اللہ کے فتوا کا خلاصہ حسب ذیل ہے پاکستانی افواج کا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف فوجی و جنگی کارروائی کرنا اور ان کا قتل یا گرفتاری بچن وجوہ ناجائز اور حرام ہے زیر اعتاب لوگ خواہ و پناہ گزین ہو یا مقامی وہ شرعی اعتبار سے کسی واجب القتل یا قابل مواخذہ جرم کے مرتکب نہیں ہیں اس کارروائی کے نتیجے میں قبائل میں ملک و قوم کے خلاف نفرت و دشمنی کی ایک ایسی آگ بھڑک سکتی ہے بلکہ بھڑکنے لگی ہے جس کے سرد ہونے کا شاید مدت و انتظار کرنا پڑے اس لیے یہ کارروائی ناجائز اور حرام ہے اسے فوراً بند کیا جائے لأن مقدمت الحرام حرام و ذریعہ الحرام حرام کسی بے گناہ کے قتل کا حکم دینا اور اس حکم کی تعمیل کرنا دونوں حرام ہیں اس لیے کہ اس حکم سے کئی معصوم جانوں کا قتل لازم آتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے متصادم حکم کرنا تعمیل و عدم تعمیل ہر دو صورتوں میں تباہی و بربادی کا سبب ہے تعمیل میں آخرت کی بربادی اور عدم تعمیل میں اندرونی انتشار خلفشار اور افتراق کا بہت بڑا خدشہ ہے اس لیے حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو اور تعمیل ارشاد کرنے والے قابل رحم مسلمان فوجیوں کی عاقبت کو سامنے رکھ رکھ کر فیصلہ اور حکم دے اور اس کارروائی میں شریک ہونے والے مسلمان فوجی بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مسلمان کے قتل اور پھانسی یا کورٹ مارشل کے درمیان اختیار دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ کے لیے اخروی لحاظ سے آسان سہولت دے اور جائز یہی ہوگا کہ آپ کورٹ مارشل اور تختہ دار کا راستہ اختیار کر لیں جن مجاہدین اور معصوم مسلمانوں پر جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے وہ اس جنگ کی زد میں آ کر یا اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شہید شمار ہوں گے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون قطل ہی ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون شهيد کہ شہید کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے کسی مسلمان کے قتل کے مجرم یا قتل کے پہ آدمی کا حکم اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آدمی کے نظریے و نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے قتل کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے اور اسی نظریے کے ساتھ اس کے در پہ ہوتے ہوئے مارا جائے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا کوئی بھی دینی و اعزازی برتاؤ نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی آخر میں ہم ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی طرح سے مجاہدین کے خلاف تعاون کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ بعض آ جائیں ورنہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے ضرور بدلا لیں گے اور انہیں شکست و ریخ سے دوچار کریں گے اے فوجیو ایک اللہ اور اس کے نیک بندوں کی صف ہے اور دوسری بش اور اس کے بدماش خبیص اور مغرور غلاموں کی صف ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم کون سی صف اختیار کرتے ہو خالد و ذرار کے جذبات پہ دنکار ہوں کفر و باطل کے لیے فولاد کی دیوار ہوں میں ہوں خنجر کی چمک میں تیغ کی جھنکار ہوں میں مہاجے جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں دشمن جی کو رونت کا چکھانا ہے مزہ بل دلوں کو کار دلت کا چکھانا ہے مزہ ظالموں کو ان کی فطرت کا چکھانا ہے مزہ میں جہاں میں آپ اپنے وقت کا مختار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں زخم ہے میرے لیے ان کے میرے گانے پوچھ چوتھ تھا کر مسکرانا میری فطرت کا اصول ملک کو ملک کے لیے جانے شہادت ہے قبول میں فضائے آشی میں صورت گلزار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں میں مہاج جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں پھر مجھے جنت بلاتی ہے اجازت دیجیے یہ گھڑی قسمت سے آتی ہے اجازت دیجیے دل کی دھڑکن مسکراتی ہے اجازت دیجیے میں سارے وقت میں ایک جاگتا کردار ہوں میں مہاد جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں میں مہادے جنگ پر جانے کو پھر تیار ہوں دارو بلتھ دارو کا دارو گامر کامران بام روح الحان الحان بہار الحان باؤ گے رو پاتی آگے بہلو برمن جس کے بازو جن کے چہرے چلے بہرلے چم چو پامل باؤ گے چلے روپانی آدھے بہلو برسن جن کے بازو جن کے چہرے چلے بہرلے چم چوپا مل رشتو جانے پانا ہے تمہاری منتظر در رشتو جانے پانا ہے تمہاری منتظر رستے ہے کر کو میری اللہ کے ذہین و جان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے الجهاد والجهاد والجهاد والجهاد وزیرستان کی کارروائی کے وقت ایک فوجی کرنل ریٹائر محمود الحسن صاحب نے علماء کرام سے مندرجہ سوالات دریافت کی چنانچہ تقریباً ستر علماء کرام نے کراچی اسلام آباد پشاور اور پاکستان کی دیگر شہروں سے جوابات دیے ان جوابات میں مفصل فتویٰ العلوم الاسلامیہ کراچی سے حضرت مولانا مفتی نظام الدین شہید اللہ نے دیا حضرت مولانا مفتی نظام الدین شہید رحمہ اللہ ایک محترم و ممتاز عالم دین تھے انہوں نے جامع فاروقیہ کراچی میں بیس سال اور جامعات العلوم الاسلامیہ کراچی میں سولہ سال تدریس کی فرائض انجام دیے وہ بیک وقت شیخ الحدیث اور حق و مفتی تھے حکومتی پاکستان نے انہی حق کی جرم میں گھر سے مدرسے کی طرف آتے وقت کرائے کے قاتلوں کے ذریعے شہید کروایا اللہ جل جلالہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے دشمنوں کو برباد فرمائے حالیہ وانا آپریشن میں جبکہ اکثر علماء کرام خاموش تھے انہوں نے جو اتمندانہ موقف اختیار کیا اور حکومت اور پاک فوج کی وزیرستان میں کارروائی کے سلسلے میں فتویٰ دیا یہ وہ اہم فتویٰ ہے جو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی شہادت کا سبب بنا عالمی اسلام کے لیے ان کی عظیم خدمات کو اللہ تعالی قبول فرمائے آمین کس شان سے کاری وار کیا مقتول یقیناً مجرم تھا کیوں حسن سے اس نے پیار کیا اس جوڑ کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے ترے بازار کیا اس جوڑ کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے ترے بازار کیا اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پس دیوار کیا اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پس دیوار کیا اس قاتل کو تم کس شان سے کاری وار کیا لو عقل پیرج کی شام ہوئی وہ علم کا سورج ڈوب گیا لو عقل پیرج کی شام ہوئی وہ علم کا سورج ڈوب گیا پھر لو گئے بس اے بم ہم نے دو اشکوں سے افطار کیا پھر روزہ سب ہم نے دو اشکوں سے افطار کیا اس بازو قاتل کو چومو کس شان سے کاری وار کیا جب لوگ پائی اس گاہوں میں درشان شراب رنگی کے کچھ سونے ان لمحوں میں ایک خون کا دریا پار کیا کچھ رندوں نے ان لمحوں میں ایک خون کا دریا پار کیا کچھ بازو کو چومو کس شان سے کاری کیا کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلے کے بارے میں کہ امریکہ کے شدید دباؤ کی وجہ سے پاکستان کے فوجی وانا مجاہدین اور دیگر عوام کے خلاف دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر آپریشن کر رہے ہیں اور مزاحمت کرنے والے معصوم مسلمانوں کو گرفتار اور قتل کر رہے ہیں دری حالات علماء کرام درج ذیل سوالات کے جوابات قرآن سنت کی روشنی میں عنایت فرمائے سوال نمبر ایک یہ کہ پاکستانی فوج کا اپنی مسلمان بھائیوں کے خلاف کارروائی کر کے ان کو گرفتار کرنا یا ان کو قتل کرنا یا کرانا جائز ہے یا نہیں سوال نمبر دو کیا حاکم وقت اگر کسی بے گناہ کے قتل یا گرفتار کرنے کا حکم اپنی فوج کو دے تو کیا اس حکم کی تعمیل ضروری ہے یا نہیں کیا ایسی صورت میں پاکستانی فوج کے لیے اس قسم کی کارروائیوں میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں سوال نمبر تین مذکورہ صورت میں جو فوجی آپریشن میں شریک ہیں تو ان کی موت کیسی موت ہے آیا شہید ہیں یا حرام موت مارے جائیں گے ایسی موت کی صورت میں ان کا نماز جنازہ پڑھانا یا اس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں سوال نمبر چار ان مجاہدین اور دیگر معصوم مسلمانوں جن پر جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے ان کے مارے جانے کا کیا حکم ہے آیا وہ شہید ہیں یا نہیں حضرت شہید رحمہ اللہ کا فتویٰ میں امت اسٹوڈیو کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے الحمد للہ اجمعین اما بعد وانا آپریشن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تقریباً ہر مسلمان حیرت زدہ اور پریشان ہے مختلف طبقے مختلف رد عمل ظاہر کر رہے ہیں کوئی جذباتی ہو کر اس کارروائی کو قبائلی نظام اور قبائلیوں کی مذہبی ذہنیت کی بےکونی پر حمل کرتا ہے کوئی غیروں کی طاعت و فرما برداری کا نتیجہ قرار دے رہا ہے اور کوئی ملکی تحفظ و سلامتی کے لیے کیے جانے والے لازمی اقدامات کا حصہ ظاہر کر رہا ہے غرض یہ کہ وانا آپریشن پر ہر پاکستانی اپنے تحفظات رکھتا ہے اور اپنی توجیحات پیش کر رہا ہے مگر پاکستان اور اسلامی دنیا کا ایک طبقہ جو پاکستان اور اسلامی اقدار کے درمیان گہرے تلازم کا قائل ہے وہ اس صورتحال پر انگشت بدندہ ہے وہ اس صورتحال کی معقول تعبیر اور مناسب توجیح سے قاصر و عاجز ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اولا مسلمان ثانیاً پاکستانی ہونے کے ناطے ٹھنڈے دل و دماغ سے جب ہم وانا کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس مخلص طبقے کی حیرت بجا معلوم ہوتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ وانا آپریشن کے مقاصد و اہداف کیا ہیں یا آئندہ اس کے عواقب و نتائج کیا ہوں گے اس وقت جو دو طرفہ نقصان ہو رہا ہے دونوں جانب سے قیمتی قیمتی جانیں اور بھاری املاک ضائع ہو رہی ہیں یہ سب کس کا نقصان ہے اور اس کی شرعی نوعیت کیا ہے مثلا اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مسلمان فوج قبائل کے ہاں پناہ گزین یا کسی پناہ دہندہ مسلمان کو قتل کر دے تو کیا کوئی بھی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس مقتول کی حیثیت پاکستانی حدود میں درانداز ہونے والے غیر مسلم فوجی انڈین آرمی کے ہندو سپاہی کسی ہے بلکہ پورے وسوخ سے کہا جا سکتا ہے اتنا فرق تو ہر پاکستانی مسلمان تسلیم کرنے کو تیار ہوگا کہ وانا میں جان بحق ہونے والے سویلین اور ملکی سرحد پر ہماری فوج سے لڑتے ہوئے مارے جانے والے غیر مسلم ہندو سپاہیوں میں دنیا و آخرت ہر دو اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے اور دونوں کارروائیوں کی حیثیت واضح طور پر جداگانہ ہے نیز وانا پر فوج کشی کو اسلام و پاکستان دشمن افواج پر لشکر کشی کی مانند بھی کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وانا آپریشن میں ہلاک ہونے والے پاکستانی فوجی کا وہی حکم ہے جو افغانستان اور عراق میں مصروف عمل غیر ملکی فوجیوں کا ہے کیونکہ وانا آزاد علاقہ ہونے کے باوجود پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستانی فوج غیر مسلم بھی نہیں ہے بلکہ الحمد اکثریت مسلمان ہے اور فوج ملک کا وہ عزیز ترین شعبہ بھی ہے جسے پاکستانی قوم اپنے خون پسینے سے جمع شدہ سرمایہ کے دو تہائی سے زائد فیصد حصے سے اس لیے تیار کرتی ہے کہ وہ ملک کی مذہبی اور جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید یا غازی کہلائے اگر ملک و قوم اور اسلام کا یہ قیمتی سپاہی کافروں کی بجائے اپنوں ہی کے ہاتھوں بغیر کسی شرعی و قومی اعزاز کے یوں ہی ڈیر ہو جائے تو ملک و قوم اور اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا حاصل یہ کہ اس کارروائی کے دوران اگر ہماری فوج کے جوان مرے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچے تو یہ ملک و قوم کا نقصان ہے اور اگر ہمارے ہی ہاتھوں قبائلی مسلمان یا ان کے روایتی و مذہبی مہمان مرے تو یہ بھی مسلمانوں کا قتل اور ہمارے ایمان اور اخوت اسلامی کا خسارہ و نقصان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے گویا ہمارا اپنا ہی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مؤمنوں کو ایک آدمی کے مختلف اعضاء کے مانند قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى اشتكى اشتكى اشتكى عينه كله كله وإن رأسه رواه مسلم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خدا ایک رسول اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے سارے مسلمان ایک شخص کے اعضاء و جسم کے مانند ہے کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین و مسترب ہو جاتا ہے اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کیا کوئی عقل مند انسان اپنے ہی بعض اعضاء کی قطع و برید کر سکتا ہے اگر کوئی اس قسم کی ناسمجھی بلکہ حماقت پر مصر ہو یا مبتلا ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح و فہمائش شران و اخلاقاً ضروری ہوتی ہے ارشاد نبوی ہے عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه متفق عليه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک صحابی نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کر رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو ظلم سے روکو اور یہی یعنی اس کو ظلم سے روکنا اس کے حق میں تمہاری مدد ہے کیونکہ اس کو ظلم سے روکنا گویا اس کو اپنے نفس و شیطان پر قابو پانے میں مدد دینا ہے اس بنا پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وانا آپریشن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو جذبات کی بھیڑ چڑھانے کی بجائے احکام اسلام اور ملک کے دینی تشخص کی کسوٹی پر پرکھا جائے اسلامی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دینے والے یعنی مسلمان کا قتل تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں بلکہ حرام ہے کسی مسلمان کے خون کو مباح قرار دینے والے اسباب تین ہی ہیں نمبر ایک شادی شدہ مسلمان کا ارتکاب زنا نمبر دو مسلمان کو قتل کرنا نمبر تین دین سے برگشتہ یعنی مرتد ہو جانا جیسا کہ مسند احمد میں ہے لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ رسول اللہ الا باحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه وفي رواية لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا في إحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو نفس بنفس ذرا غور فرمائیے کہ آج جو لوگ مسلمان ہمارے زیر عتاب ہیں انہوں نے ان تین جرائم میں سے اگر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ شرعی لحاظ سے قطان مجرم نہیں ہیں بلکہ وہ بے گناہ اور معصوم کہلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا قتل قتل نا حق شمار ہوگا قرآن و سنت کی متعدد نصوص میں قتل مومن کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے جنہیں چند صفحات میں جمع نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم میں تقریباً انتالیس سے زائد مقامات پر بے گناہ کے قتل کے حرمت و ممانعات کو بیان فرمایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مومن کے قتل پر آدھی بات برابر بھی تعاون کیا تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آئس من رحمت اللہ رحمت خداوندی سے محروم لکھا ہوا ہوگا سنن ابن ماجہ میں ہے من اعان على قتل مؤمن بشطر کلمة لقی اللہ عز وجل مکتوب بین عینیه آئیس من رحمت اللہ ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے کہ جس نے کسی خصومت میں ظلم کا ساتھ دیا تو وہ یقینی طور پر غضب الہی کا مستحق ٹھہرا من اعان على خصومت بظلم فقد باء بغضب من اللہ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اس پر ظلم کرے نہ ہی دفع ظلم کے وقت اسے تنہا چھوڑے اور نہ ہی اس کو دشمن کے حوالے کر کے ہلاکت میں ڈالے بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ظلم و زیادتی کرنے والے کے ظلم سے بچاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه اگر کسی مسلمان حکومت یا اس کے کسی ایک فرد کی اجازت سے کوئی انسان چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اگر اسلامی حکومت کی حدود میں داخل ہو جائے اور یہ مظلوم و کمزور انسان کسی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے یا قتل کے درپے قاتل کے خوف سے اسلامی حکومت یا کسی بھی ادنا فرد سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرے اور اس کو پناہ دے دی جائے تو پناہ دینے والے مسلمان فرد اور حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس پناہ گزین کی حفاظت کرے اسے ظالم کے ظلم سے بچائے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بجا لانے میں کوئی قسر نہ چھوڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت و کے ذریعے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہیں پر فرمایا کہ میں ایسے مسلمان سے بری ہوں جو پناہ گزین کے ساتھ ایفا عہد نہ کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے چاہے وہ مقتول پناہ گزین کافر ہی کیوں نہ ہو جمع الجوامع میں منقول ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا اور کہیں یوں فرمایا کمزور اور طاقتور تمام مسلمانوں کا ذمہ برابر ہے یعنی اگر کوئی کمزور مسلمان فرد بھی کسی کے ساتھ پناہ اور حفاظت کا عہد کر لے تو حکومت سمیت ساری مسلم رعیت پر اس عہد کی پاسداری شرعن لازم ہے اگر کسی نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسلمانوں کا ذمہ توڑا تو اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے ایسے لوگوں کی کوئی نفی اور فرض عبادت قبول نہیں شریف میں منقول ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدينة حرام وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ذرا غور فرمائیے جب ایک کافر پناہ گزین مظلوم کا اسلام میں اتنا احترام ہے اور اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے تو مسلمانوں کے ہاں ایک مسلمان پناہ گزین کی جان مال اور عزت و آبرو شریعت اور صاحب شریعت کی نظر میں کتنی ضروری ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرامی سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اگر آزاد قبائلی مسلمان اپنے مسلمان پناہ گزینوں کو جو شرعی طور پر ہماری حکومت کے مجرم نہیں ہیں حکومت کے حوالے کرنے کے شرحان پابند نہیں بلکہ انہیں پناہ دینا اور ان کو بچانے کی ہر ممکن تدبیر کرنا قبائلیوں کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر مسلمان رعیت اپنی حکومت کا غیر شرعی مطالبہ پورا کرنے سے معذرت کر لے تو یہ بغاوت یا جرم کے زمرے میں نہیں آتا اور اگر قبائلیوں کو اپنی اس شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے جرم میں قتل کیا جائے تو یہ بھی معصوم و مظلوم لوگوں کا قتل کہلائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی تعداد جائز نہیں یعنی اقتدار اعلیٰ کے احکام و قوانین سے متصادم کسی بھی صاحب اختیار و اقتدار کا حکم واجب العمل نہیں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرنا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم پر ایک لشکر بھیجا اور ایک صاحب کو لشکر کا امیر بنایا اور لشکر کو حکم دیا کہ تم نے امیر کی طاعت و فرما برداری کرنی ہے موقع پر پہنچ کر امیر نے آگ تیار کی اور ازراہ امتحان لشکریوں کو اس آگ میں کود جانے کا حکم دیا تو ایک طبقے نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا ہم جہنم کی آگ سے بھاگ کر اسلام میں آئے ہیں اب اس آگ میں دیکھ جائیں جبکہ لشکر کے دوسرے طبقے نے امیر کی تعداد سمجھ کر آگ میں کود جانے کا ارادہ کر لیا یعنی وہ آمادہ ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آگ میں داخل ہو جاتے تو ہمیشہ اسی میں رہتے یعنی آخرت میں بھی آگ ہی کے مستحق ہوتے اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں امیر کی تعداد جائز نہیں ہوتی بلکہ امیر کی تعداد تو صرف اچھائی کے کاموں میں ضروری ہوتی ہے مندرجہ بالا روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حاکم وقت یا کوئی بھی با اختیار فرد اپنے ماتحتوں کو خلاف شرع کام بجا لانے کا حکم کرے تو افسر بالا یا حاکم وقت کا ایسا حکم بجائے خود قانون الہی سے بغاوت ہے اور اس کی تعمیل پر ماتحتوں کو مجبور کرنا ناجائز و حرام ہے جائے کہ کسی معصوم اور بے گناہ مسلمان کے قتل کا حکم امت مسلمہ کے تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دوسرے کے قتل پر مجبور کیا جائے یا اس کو دھمکی دی جائے کہ اگر تو نے فلاں کو قتل نہ کیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی جان دے دے لیکن دوسرے کو قتل نہ کرے یعنی اپنا خون کسی اور کی گردن پر جانے دے مگر اپنے ذمے کسی کا خون نہ لے پاکستان کا دینی اور نظریاتی تشخص اگر ہم وانا وزیرستان کی صورتحال کو وطن عزیز کے دینی اور نظریاتی تشخص کے تناظر میں دیکھیں تو بھی جذباتی اقدامات کی نفی اور حوصلہ شکنی ہی نظر آئے گی مثلا اسرائیل یہودیت کے نام پر معرض وجود میں آیا اور حت الوسع دنیا بھر سے یہودی وہاں جمع کیے گئے جو نہ جا سکے وہ بھی اسرائیل پر اپنا مذہبی اور نظریاتی حق رکھتے ہیں اگر دنیا کا کوئی بدنام زمانہ یہودی عالمی مجرم ہونے کے باوجود اسرائیل میں پناہ لینا چاہے تو نظریہ اسرائیل کی روح سے وہاں کا ہر یہودی اپنے یہودی بھائی کو پناہ دینے کا پابند ہے تو کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ملک اور اس کے مسلمان باشندے نظریہ پاکستان کے تحت کسی کلمہ گو کو اپنی دھرتی پر پناہ دے کر مجرم کہلائیں گے کیا ہم اس الزام کا مورد بننا پسند کریں گے کہ ہم اپنی مذہبی اقدار اور نظریات کی پاسداری کرنے میں اسرائیلیوں جیسے بھی نہیں ہیں اور کیا یہ نظریہ پاکستان سے انحراف شمار نہ ہوگا جن لوگوں کی گرفتاری یا قتل کے ہم درپے ہیں وہ بہر صورت اسلامی لبادے میں ہیں دنیا بھر میں جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جائے اس سے یہ لبادہ نہیں اتارا جا سکتا مسلمانوں کے حکمران تو ظاہری اور زبانی طور پر اس پروپیگنڈے میں مبتلا ہو سکتے ہیں لیکن عام مسلمانوں کے جذبات خیالات اور قلبی ہمدردیوں کو بدلا نہیں جا سکتا تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کارروائیوں کے باوجود اسلامی دنیا میں وطن عزیز کا دینی و نظریاتی تشخص متاثر نہیں ہوگا فوج کسی بھی نظریے اور فکر کے حامل ہو ڈسپلن نظم و ضبط اور اطاعت شعاری اس کی بنیادی ضرورت اور شرط ہے اور شریعت نے بھی اسے بہت اہمیت دی ہے مگر وزیرستان کی پیچیدہ صورتحال میں اگر ہمارے مسلمان فوجی کو اپنے مسلمان بھائی کی گرفتاری یا قتل کا حکم ملے اور وہ سرکاری آرڈر اور حکم الہی کے درمیان معلق اور متردد ہو کر رہ جائے اور کارروائی میں شریک ہونے سے انکار کر دے اور سرکار کے آرڈر کی بجائے حکم الہی کے سامنے بے بس و مجبور ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کر دے تو اس کا اثر مسلمان فوجی کی ذات سے زیادہ فوجی نظم و ضبط پر یقیناً مرتب ہوگا خواہ وہ کسی بھی درجے میں کیوں نہ ہو خدا نخواستہ ایسی صورت حال کے نتیجے میں لاحق ہونے والا خطیر نقصان اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو چند غیر ملکیوں کے ملک کے گوشے میں موجودگی سے لازم آ رہا ہے کیا اس قسم کے خطرات و نقصانات کی راہ پر چل پڑنا ملکی نظم و ضبط اور امن و سلامتی کے حق میں ہو سکتا ہے یقینی بات ہے کہ کوئی بھی دانش مند مسلمان ان جیسے نقصانات کو ملکی امن و سلامتی اور وطن عزیز کے دینی اور نظریاتی تشخص کے حق میں نہیں سمجھ سکتا بلکہ اسے عظیم دینی اور ملی سانحہ ہی قرار دے گا اور اس کاروائی کو اسلامی دنیا میں پاکستان کے وقار و نیک نامی کے لیے بہت بڑا دھچکا بتلائے گا بلا شبہ یہ صورت حال پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب شمار ہوگی مندرجہ بالا شرعی احکام اور نظریاتی حقائق کی روشنی میں سوال نامے کے بنیادی پہلوؤں کے جوابات تو تقریباً معلوم ہو چکے ہیں ذیل میں اختصار سوالوں کے ترتیب وار جوابات ملاحظہ فرمائے نمبر ایک پاکستانی افواج کا اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف فوجی اور جنگی کارروائی کرنا اور ان کا قتل یا گرفتاری بچن وجوہ ناجائز اور حرام ہے زیر احتاب لوگ خواہ پناہ گزین ہو یا مقامی شرعی اعتبار سے وہ کسی واجب القتل یا قابل مواخذہ جرم کے مرتکب نہیں ہیں اس کارروائی میں ملک و قوم کا عظیم نقصان ہے جو بیک وقت دین جان اور مال تینوں کی صورت میں ہو رہا ہے گویا یہ مسلمانوں کا نقصان در نقصان ہے اس کارروائی کے نتیجے میں قبائل میں ملک و قوم کے خلاف نفرت و دشمنی کی ایسی آگ بھڑک سکتی ہے بلکہ بھڑکنے لگی ہے جس کے سرد ہونے کا شاید مدت و انتظار کرنا پڑے اس لیے یہ کارروائی اس لیے یہ کارروائی ناجائز اور حرام ہے اسے فوراً بند کیا جائے لأن مقدمة الحرام حرام الحرام حرام جواب نمبر دو کسی بے گناہ کے قتل کا حکم دینا اور اس حکم کی تعمیل کرنا دونوں حرام ہیں اس لیے کہ اس حکم سے کئی معصوم جانوں کا قتل لازم آتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے متصادم حکم کرنا تعمیل و عدم تعمیل ہر دو صورتوں میں تباہی و بربادی کا سبب ہے تعمیل میں آخرت کی بربادی اور عدم تعمیل میں اندرونی انتشار خلفشار اور اختراف کا بہت بڑا خدشہ ہے اس لیے حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو اور تعمیل ارشاد کرنے والے قابل رحم مسلمان فوجیوں کی عاقبت کو سامنے رکھ کر فیصلہ اور حکم دے اور اس کارروائی میں شریک ہونے والے مسلمان فوجی بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک مسلمان کے قتل اور پھانسی یا کورٹ مارشل کے درمیان اختیار دے دیا جائے تو اللہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں آپ کے لیے اخروی لحاظ سے آسان سہولت دہ اور جائز یہی ہوگا کہ آپ کورٹ مارشل اور تختہ دار کا راستہ اختیار کر لیں جواب نمبر تین کسی مسلمان کے قتل کے مجرم یا قتل کے در پہ آدمی کا حکم اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آدمی کے نظریے و نیت کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کے قتل کو جائز اور حلال سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرے اور اسی نظریے کے ساتھ اس کے در پہ ہوتے ہوئے مارا جائے تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا کوئی بھی دینی اور اعزازی برتاؤ نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر قاتل مسلمان کے قتل کو ناجائز جانتے ہوئے مرتکب قتل ہو رہا ہے تو وہ کافر نہیں بلکہ ڈٹھائی کے ساتھ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی بنا پر فاسق و فاجر تو کہلائے گا مگر مسلمان باہر کیف شمار ہوگا وہ عام مسلمانوں کے درجہ اعزاز سے پھر بھی محروم رہے گا جیسے ڈاکو رہزن اور خودکشی کرنے والے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب شمار ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں مگر عام مسلمانوں والے اعزاز سے اس طور پر محروم رہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں شرفا صلحہ اور بڑے لوگوں کو شرکت کرنے اور بڑے علماء کو ان کے جنازے کی امامت سے زجرن و توبیخن روکا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کے شرح شرعی و اخلاقی جرائم سے باز رہیں چنانچہ جامع ترمیزی میں ہے عن جابر بن سمر رضی اللہ عنہ ان رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم یعنی ایک شخص نے خودکشی کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی غالب گمان ہے کہ وانا آپریشن کے شرکا مسلمان فوجیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہو اس لیے ان پر قتل مسلم کے مرتکب کا پہلا حکم عائد نہیں ہو سکتا البتہ مذکورہ حکم کے مؤخر ذکر پہلو کے دمن میں بہرحال شامل رہیں گے نمبر چار جن مجاہدین اور معصوم مسلمانوں پر جنگ زبردستی مسلط کی گئی ہے وہ اس جنگ کی زد میں آ کر یا اپنی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شہید شمار ہوں گے ان عبد اللہ بن عمر نبی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شہید متفق علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارت ان جاء رجل يريد اخذ مالی قال فلا ارجل مالک قال ان قتلته قال هو کا النار ہو مسلم حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب رسالت میں آپ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس میرا مال زبردستی لینے آئے تو کیا میں اپنا مال اس کے حوالے کر دوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم اس کو اپنا مال نہ دو اس نے عرض کیا یہ بتائیے اگر وہ مجھ سے لڑے تو کیا کروں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو اس نے عرض کیا بتائیے اگر اس نے مجھے مار ڈالا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شہادت کا درجہ پاؤ گے اس نے عرض کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں نے اس کو مار ڈالا تو اس کا کیا حشر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا اور تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا وہ آخر فساد ہے خدا کے دین کے لیے ہمیں رہو سلام کی امن کا علم بلند تم کرو خدا کے دین کے لیے ہمیں سٹل بک رہو سلام کی امن کا علم بلند تم کرو قدم بڑھاؤ تاکو قدم ملا کے تم چلو قدم بڑھاؤ سے خدا بھلے ایک ماز ہے اٹھو چلو کے وقت کی پکار الجہاد ہے جہاں میں آج ہر طرف فساد در فساد ہے امریکہ کا ورن اور ہر تو ایک خواب ہے حقیقتوں سے ہے حقیقتوں سے ہے بس وہ اختراف ہے امریکہ پہ بند خیر کا باب ہے امریکہ پہ بند خیر کا کانے باب ہے خدا کی اس پہ لانتے وہ ایک بدنی نہاد ہے اٹھو چلو کے وقت کی پکار الگ ہے جہاں خون شہید اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں آج ہمارے دل غم و حزن اور کرب و علم کا شکار ہیں ہم اپنے استاد مربی اور رہنما حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ کے یوں اس طرح اچانک رخصت ہو جانے پر غمگین ہیں لیکن للہ ما اخذا وللہ ما اعطا جو کچھ ہوتا ہے اللہ جلال کی طرف سے ہوتا ہے ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم نے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یقیناً ہمارے دل آج ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہیں اور ایک ایسی کیفیت تاری ہے جو ہماری عادت بن چکی ہے بظاہر وہ عادت اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ خوب نہیں حضرت کے نام کے ساتھ آج سے رحمہ اللہ لکھا جائے گا بہت سارے قلم اپنے افکار و نظریات اور اپنے خون دل کو صفحہ کرتاس پر بکھیریں گے بہت سارے طلباء اپنی اپنی کتابیں بند کیے کراچی کوئٹہ اور دوسرے شہروں کی سڑکوں میں نکل کر توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کریں گے مظاہرے ہوں گے علما شار و آتش بار تقریریں کریں گے ناکردنی کاموں کے دعوے کریں گے اور چند ان میں سے اپنی سیاست خون شہید سے چمکائیں گے اور بیچارے طلباء جن کے دلوں میں سوائے حضرت کی شہادت کا غم اور ان کی محبت و اعتقاد کے اور کچھ نہیں ہے وہ نعرے لگائیں گے غم کے مارے شاگرد بھرپور آواز میں نعروں کے جواب دیں گے ذرائع ابلاغ کے نمائندے ان کے خیالات کو قلم بند اور ان کے حالات کو فلم بند کریں گے پھر یہ سب نمائندے ریڈیائی لہروں اور ٹیلی ویژن کی اسکرینوں کے ذریعے ان حالات سے لوگوں کو آگاہ کریں گے لیکن چند دنوں کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے قلم قلم دانوں میں طلبہ مدرسوں میں علماء اپنی اپنی مسجدوں میں چلے جائیں گے پھر یہ غم اور یہ شہادت بہت ساری شہادتوں اور غم و تلے دب جائے گا پھر ویسے ہی سب بیٹھے رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ عادت خوب نہیں ہے لیکن آخر ایسا کیوں ہے اللہ جل جلال نے آپ کو اس امت کا اعلیٰ طبقہ قرار دیا ہے اس مسئلے میں غور و فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے علماء کا قتل ایک معمول بن چکا ہے پاکستان جو اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے اس سرزمین میں علماء کو شہید کرنا قابل تعجب ہے لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ان لوگوں کی خاموشی ہے جو اپنے آپ کو رہنمائے علماء و طلباء قرار دیتے ہیں ہمیشہ جب بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی زن زدہ سیاست کی صفائی کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے اے دینی مدرسوں کے طلباء کرام اور علماء عظام اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فقاتلو ائمت القفر کافروں کے سرداروں سے لڑو اور انہیں قتل کرو یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے لیکن کفار اسے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہمارے ائمت الاسلام کو قتل کر رہے ہیں علماء جو ائمہ اسلام اور رہنما امت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں ان کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے اور جن کا کوئی تعلق ملک کی گندی سیاست سے نہیں تھا انہیں شہید کیا جا رہا ہے الاسلامیہ بن بنوری ٹاؤن کراچی کے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی حضرت مولانا حبیب اللہ مختار اور حضرت مولانا عبد السمیع شہید اور اب اس مدرسے کے شہیدوں میں ایک اور شخصیت کا اضافہ ہو چکا ہے جامعہ فاروقیہ کراچی کے تین علماء حضرت مولانا عنایت اللہ خان حضرت مولانا حمید الرحمان حضرت مفتی محمد اقبال شہید رحم اللہ اور اسلام آباد جامعہ فریدیہ کے شیخ حضرت مولانا عبداللہ رحمہ اللہ اور ان جیسے کتنے سارے علماء کو قتل کیا گیا ہے لیکن تاحال ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ حکومت پاکستان کی کارستانیاں اور اس کی بد کرداریاں ہیں اللہ حضرت پر رحم فرمائے انہوں نے غدار مشرف کے مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتوا دیا تھا چنانچہ اس غدار نے یہودیوں کی پیروی کرتے ہوئے علماء کے قتل کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہودی انبیاء کو حق قتل کرتے ہیں یہی کچھ غدار پرویز مرتد بھی کر رہا ہے اور وارثان انبیاء کو پے در پہ قتل کروا رہا ہے آج حضرت کا بہتا لہو ان کے شاگردوں اور معتقدوں سے فریاد کرتا ہے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑو انہیں کیسر کردار تک پہنچاؤ میرے خون کا انتقام لو اور میرے مرشد حضرت مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کے لہو کا بدلہ لو روح شہید آپ سے مخاطب ہے صرف ناروں سے سڑکوں پر مظاہرے کرنے سے ٹائر جلانے سے اور پتھراؤ کرنے سے میری روح کو قرار نہیں آ سکتا سیاست چمکانے سے فائدہ نہیں ہوگا اے میرے شاگردو اے میرے بچوں میرے خون کو ضائع مت کرنا جیسے تم دوسرے علماء کے خون کو ضائع کرتے رہے ہو اس ظالم حکومت کے خلاف جہاد کرو کلمہ حق کہو اور عورتوں کی مانند اپنے گھروں میں مت بیٹھو بلکہ اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کرو اور جیسے وہ تمہارے ائما کو قتل کرتے ہیں اور تمہارے سرداروں کو قتل کرتے ہیں تم بھی ان کے ائما اور سرداروں کو پکڑو انہیں اغوا کرو انہیں قتل کرو کیونکہ یہ حکومت کافروں اور امریکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف تعاون کرنے کی وجہ سے شریعت کے احکام کے موافق مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو چکی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور جو تم میں سے ان کافروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتلوہم يعذبهم اللہ بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنین لڑو کافروں سے اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا انہیں ذلیل کرے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کے غیظ و غضب کو ختم کر دے گا اے علماء کرام حضرت رحمہ اللہ کا قتل اور ان کی شہادت آپ کے لیے ایک عبرت ہے آپ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور کلمہ حق بلند کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کریں اپنے شاگردوں اور متعلقین کو مرتد مشرف کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں خوف و ڈر کو قریب نہ آنے دیں موت کا وقت مقرر ہے احتیاط اور حکمت و مصلحت کے نام پر مزید بزدلی نہ دکھائیں امت پر ظلم و ستم اور علم و مصیبت کی انتہا ہو چکی ہے لیکن آپ مختلف تعویلات کے ذریعے جہاد سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین ان من الاحبار اموال الناس بالباطل عن اے ایمان والو یقیناً بہت سارے علماء اور عبادت گزار لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ یعنی جہاد سے روکتے ہیں آپ ان آیات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں یقیناً آپ لوگوں کی بزدلی کا سبب بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حب دنیا و کراہیت الموت یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت میں ہم سب کے لیے ایک عظیم سبق پوشیدہ ہے جس وقت پورے پاکستان کے بڑے بڑے علماء چپ سادھے خاموش بیٹھے تھے اس وقت حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور امریکہ کے خلاف جہاد کرنے والوں کے ساتھ دامے درمے سخنے تعاون کیا حالیہ وانا آپریشن میں انہوں نے دوسرے علماء کے برعکس جرت مندانہ موقف اختیار کیا جو بالآخر ان کا آخری کلمہ حق ثابت ہوا جو انہوں نے امریکہ بہادر بش کے لاڈلے پیارے غلام پرویز کے خلاف بلند کیا تھا چنانچہ پرویز نے پہلے وانا کا محاصرہ کیا پھر قبائل کی ناکہ بندی کی پھر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو شہید کروایا اور اب وہ بش کی گود میں بیٹھ کر مگر مچ کے آنسو بہا رہا ہے لعنت اللہ علی پرویز و آوان ہی چراغ ظلم ظالم چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزت چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد گر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ جنت میں چراغا نہیں ہوتا خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے اگر اب بھی نہ آزادی کا پرچم تم اٹھاؤ گے حضور داور مشر وہاں کیا منہ دکھاؤ گے اٹھو تم کو شہید کا لو آواز دیتا ہے گلی پوچھو میں بہتی ہوں میں لاشوں نے پکارا ہے برہنا نہ سر تمہاری آج ماؤں نے پکارا ہے تمہیں داغر کے پوتوں چیر دستوں نے پکارا ہے اگر تم ابن قاسم ہو تو بہنوں نے پکارا ہے مبارک ہے جنہوں نے دست ظلم و جور توڑا ہے جنہوں نے امن کے بازی گروں کو پھر جھوڑا ہے اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے کچل ڈالو ہر ایک فتنا ستم کا بربریت کا اٹھو اور توڑ ڈالو ہاتھ ہر اہل اجیت کا اگر کچھ حریت کا جوش ہے جذبہ حمیت کا رب کی دمی پر کیوں یہ غلبہ آمریت کا ہو تم دین فطرت کی حقیقت کا حوالہ ہو تمہارے نام سے اسلام کا پھر بول بالا ہو اٹھو تم کو شہیدوں ہو